خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو میرے مرشد محبوب بھول سیدی سندی نکی و محبوبی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت علیہ کے اشعار خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو خدا کے حکم پر اپنا میری راہ کو یاد حق سے تم باغ رم کر دو دلیری راہ کو یاد حق سے تم باغ رم کر دو کو نور حق سے مگر نور دو باغے رنگ کر دو رنگ جنت جنت کا باغ اللہ کی یاد کا گلشتہ بارے صاف فرماتے تھے میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا میرے دل میں میرے باب دل میں وہ کل کاریاں دل جنت کا منظر پیش کرے جنت کا پل اور جنت کا مزہ جنت سے بڑھ کے مزہ اس کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ کی یاد صحیح معنوں میں نصیب ہو گئی دل کو یاد حق سے تم باغ رنگ کر دو لے کو یاد حق سے تم بے رنگ کر دو اجن کو نور حق سے بدلے نور حرم کر دو اجن کو نور حق سے بدل دل میں شر سے یعنی گناہ کرتے وقت اگر گناہ کا تقاضا ہو تو اس وقت ہے اپنے خوف محشر پیدا کرو محشر کا خوف کرو کہ اللہ کو ایک دن جواب دینا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو یہ یہ استحصال گناہ سے روک دے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس خوف کو طلب کیا گیا اللہ ایسا خوف عطا فرما دیجیے جو مجمے اور گناہوں میں فاصلہ کرتے دوری کرتے ایسا خوف مطلوب نہیں ہے کہ آدمی دھرت کانپنے لگے اور تاج سے ہی محروم ہو جائے دنیا کے کاموں سے محروم ہو جائے بلکہ اتنا خوف مطلوب ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچا گناہوں کی خوشی کو محشر سے علم کر دو اپنے میں اپنا کو دل بہم کر دو اور اپنے آ سکون ہو جائے گا اسی کو عزت فرمانے کے اپنے آنسو میں دن کا دل کا خون پہنچا دو یعنی اپنے ارمانوں کا خون کر دو تو تمہارے آنسو میں جگر کا خون نکلے گا گناہوں کی خوشی کو سے دو آنسو میں کرنا ہو دل بہم کر دوا کے کم کر دو گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو گناہ کی سن کو موتے خدا سے شام بن کر دو گناہ کی سن کو موتے خدا سے شام بن کر دو نامت سے پھر اپنے دل کو رکھے جان جم کر دو گناہ کی سر کو سے شام غم کر دو ندامت سے پھر اپنے دل کو رکھے جان جم کر دو یعنی گناہ چھوڑ دیتا ہے بندہ اللہ کی نافرمانی کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے ان المتقون اللہ تعالیٰ فرمانے میرا کوئی دوست نہیں کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو اور متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے یا اگر نافرمانی خطان بھول سے ہو جاتی ہے کبھی بشری کمزوری سے تو خوب توبہ کرتا ہے یہاں سبھر آتا ہے اللہ کو پھر راضی کر لیتا ہے پھر متفی ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کو ولی ہو جاتا ہے تو یہ فرمایا کہ اس ندامت سے اس توبہ سے اور گناہوں سے بچنے سے تو اللہ کے بلی ہو جاؤ گی تو دل کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن بنا لیں گے اور جب اللہ تعالیٰ دل کو اپنا مسکن بنا دیتے تو رش کے جامع جم ہو جاتا ہے جامع جم کہتے ہیں بادشاہ تھا جمشید اس کا نام تھا اس کے پاس کوئی پیالہ تھا اس پیالے میں اس آئے عالم کے حالات کو دیکھ لیتا تھا رش کے جامع جم سے مراد یہ کہ ساری کائنات کی دولت بھی اگر ایک پیالے میں یا تمہاری جولی میں آ پڑے اس سے بھی کہیں زیادہ دے اور جو ہے دولت تمہیں بڑی دولت حاصل ہو جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں مل جائے گی گناہوں کی سر کو سے شام غم کر دو ندامت سے پھر اپنے دل کر کے جام جم کر دو گرون کی راہوں میں تم قلب و جان کو وقت غم کر دو گرون کی راہوں میں تم قلب و جان کو وقت غم کر دو کلک سے اس کو تم غم کر دو یعنی اگر اللہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا لو اور اپنی ہر سانس کو اللہ کی مرضی کو پر وقف کر دو کہ جو میرے مولا کی مرضی ہوگی اس ہر قدم پر اپنے مولا کی مرضی کو مد نظر رکھوں گا اور جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا تو یہ اپنے اپنی زندگی کو اللہ پر وقف کر دیا اگر یہ دولت تم کو حاصل ہو گئی تو زمین سجدہ تم کو فرق مانو سجدہ یہاں کرو گے روح تمہاری آسمان پہ ہوگی عرش آدم کے چکر لگا لے یہ دولت تم کو اور یہ نشہ تم کو حاصل ہو جائے گا گروں کی راہ میں تم کل کو کر دو کلب جاؤ فرمائے دل جان سے اللہ کو فدا ہو جاؤ یہ نہیں کہ دل میں حسر ہو کہ کاش ہم گناہ کر لیتے کاش ہم یہ کام کر لیتے کاش ہم کچھ رشتے داروں میں بھی غیر شریک کاموں میں بھی شریک ہو جاتے تاکہ رشتے دار بھی راضی رہتے یہ نہیں یہ قلب و جان کو وقت کرنا نہیں ہے دل سے اللہ ہو دل سے اللہ پر فدا ہونا نہیں دل سے اگر اللہ پر فدا ہو جاؤ اور تہیا کر لو کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو اللہ کی ناراضگی کا ہو ناجائز کام ہو بس پھر وہ پھر بات بن جائے گی پھر جو ہے وہ تمہارا سجدہ زمین پہ ہوگا اور معلوم ہوگا کہ آسمان پہ پہنچے کی راہ میں تم کل جا کو غم کر دو پلک سے اس زمین سجدہ کو تم مکنی غم کر دو پلک سے خدا کے نام پر قربان تم ساری نیام کر دو کی نیا بات یعنی ہر چیز اپنی جان بھی اپنا مال بھی اپنا دل بھی اپنی عزت آگرو بھی اللہ پر فدا کرو خدا کے نام پر قربان تم ساری کر دو کون سا حرم حرم اللہ کو بات مختصر یہ ہے کہ اپنے اللہ کو ہم پالیں گے یعنی حرم حرم کے رازدار ہو جائیں گے یعنی گھر گھر والا ہے گھر کے باہر ہیں اور جب یہ اس طرح کی قربانی دے دو گے کہ اپنی جان امال عزت آبرو کی قربانی تو سمجھو کہ حرم کے اندر اللہ کے پاس اللہ کے گھر کے اندر جائے خدا کے نام پر قربان تم ساری ہم کر دو اپنے قلب و جان کو تم نظر حرم کر دو اور اختر اپنے قلب و جہاں کو تم حرم کر دو خدا کے حکم تم نا سر خم کر دو گناہوں پر ندامت سے تم اپنی دشمن کر دو پردیش میں تذکرہ وطن میرے مرشد محبوب اللہ علیہ کا دسواں سفر نامہ جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ بروز منگل بہت ساڑھے دس بجے صبح سن دو ہزار چار میں یہ سفر کا ہوا تھا ستائیس اپریل سن دو ہزار چار کا یہ مجبور ہے رتکا پر مکان مفتی حسین بیاض صاحب لکھیں اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا کچھ برس پہلے کچھ احباب حضرت والا کے کمرے میں جمع ہو گئے حضرت والا سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر صاحب نے کچھ اشعار سنائے جو انہوں نے اپنی بیوی کی جدائی میں کہے تھے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی محبت جائز ہے لیکن مقصد حیات نہیں ہے مقصد حیات لیا ہدوم ہے اللہ کی عبادت ہے اس لیے بیوی کو بھی زندگی کا سہارا نہ بتاؤ ورنہ جب یہ بدھی ہو جائے گی تو کس سے دل بہلاؤ گے مان لو وہ اسی برس کی بڑھیا ہو گئی کمر جھک گئی رکو کی حالت میں آ گئی گیارہ نمبر کا چشمہ لگائے ہوئے لٹیا پکڑے ہوئے گال پٹکے ہوئے چہرے پر چوریاں پنڈلیاں سوکھی ہوئی تو اس وقت یہ شیر کہو گے یا غزل کہو گے جیب میں رکھ کر بکٹو بھاگو گے جیسے گھوڑے کی باغ ٹوٹ جاتی ہے بکٹوٹ حضرت عجیب عجیب کی لغتیں الفاظ کو بریک اپ کر کے کہتے ہیں باغ ٹوٹ گئی کا کیا مطلب ہے کہ باغ ٹوٹ گئی گھوڑے جیسے گھوڑے کی بات ٹوٹ جاتی ہے اور وہ باغتا ہے مولانا رومی نے فرمایا زلف جادو مشک بارو عقل بر یعنی جو زلفیں کالی کالی گونگر والی مشک بار ہے یعنی مشک کی بارش ہو رہی بارش کر رہی ہے اور عقل کو اڑا رہی ہے آخرے وہ تم میں رشتے پیے پر بڑھاتے میں وہی زلفیں سفید ہو جائیں گی اور ان کی چٹیا گڈے گدے کی تم معلوم ہوگی اس وقت کوئی یہ بدل نہیں پڑھ سکتا اور کوئی بدل نہیں لکھ سکتا اور کسی زمانے کی لکھی ہوئی غزل اب پڑھتے ہوئے شرم آئے گی یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے فریب ہے ہے ہر جوانی بدھی ہونے والی ہے مولانا رومی نے فرمایا کون می گویت بیا من خوش پیم وہاں فسادش گفت رومن لاشم ہر چیز کی جوانی کہتی ہے آؤ آؤ میں بہت حسین ہوں خوش پیکر ہوں خوش رفتار ہوں آؤ مجھے دیکھو میں بہت اچھی معلوم ہوتی ہوں میں بہت پیار کے قابل ہوں لیکن وہی جوانی جب بدھی ہو گئی صورت بگڑ گئی حسن ظاہر ہو گیا تو اس کا یہ زوال اور فساد کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں میرے پاس سے بھاگ جاؤ میں لاش ہے ہوں لاش ہو چکا ہوں اب میں کچھ نہیں ہوں اب میرے حسن کا نشان بھی باقی نہیں ہے اب اب اب اپنی اپنی اپنی اپنی غزل غزل غزل اور بیان بیان داز داز میری جوانی میں میری شان میں جو غزل کہی تھی اب اسے جیب میں رکھ لو اور بکٹو بھاگ جاؤ ہو گیا نا علاج مجاز کا ارے میاں جائے دنیا بھی دل لگانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ پناہ ہونے والی ہے گیا حسن خوبان دل خواہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا مضمون کو جو ہے کیونکہ عموماً امراض زیادہ لوگوں کو عورتوں کے ہوتے ہیں لیکن عورت بھی اپنے لیے یہی سوچے کہ دل لگانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ مرد بھی برا ہو جاتا ہے اس کا بھی حسم برا ہو جاتا ہے اور نام و نشان نہیں رہتا دونوں طرف کی بات ہے لیکن البتہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مقصد تو نہ بنا ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کے اور یا ان سے نفرت کرو بلکہ حضرت نے تو فرمایا تھا کہ جب جوانی کم ہو جائے حسن کم ہو جائے تب تو اور زیادہ پیار کرو ورنہ وہ کہے گی کہ میرے بس حسن کا حسن سے بس محبت رکھتا تھا مجھ سے محبت نہیں رکھتا تھا وہ اور زیادہ محبت کرو اور زیادہ اس کا خیال رکھو یہ بیویوں کے حقوق میں حضرت نے فرمایا اس سر مضمون کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ دل لگانا دل لگانے والی ذات ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اس قابل دل لگانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے بیویاں تو ذریعہ ہیں نیک اولاد کا ذریعہ ہیں اور کتنی خدمت خدمت کا ذریعہ ہے مرد کی تسکین کا ذریعہ ہے تو بڑا مقام ہے بیویوں کا لیکن بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ آخر کار جو ہے سبھی نے دنیا سے جانا ہے تو مقصود جو ہے اللہ کی ذات کو بنا گیا حسن خوبان دل کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا علی گڑھ میں ایک لڑکا تھا جو سب کا نور نظر اور معشوق بنا ہوا تھا پروفیسر بھی اس کے عاشق تھے لیکن تین سال بعد حسن بگڑ گیا سینے پر بال پیٹ پر بال یعنی سینے پر سہرائے سینائی اور پیٹ پر فلسطینی چھاپا مار پیٹ پر بال بغل میں بال کندھوں پر بال یعنی بال بردار جہاز ہو گیا اب اس کو دیکھ کر سارے شاپ بھاگ گئے اس وقت کسی شاعر نے یہ شعر کہا تھا حسن محبوبہ نے دل خواہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا لا الہ کی تلوار سے ان حسینوں سے یعنی ناجائز نا حسینوں سے ناجائز عشق سے مراد ہے لا الہ کی تلوار سے ان حسینوں سے دل کو پاک کرو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ نہیں ہے کوئی موجود مگر اللہ نہیں ہے کوئی مطلوب مگر اللہ نہیں ہے کوئی محبوب مگر اللہ اور آخر میں قبر میں دفن ہونے کے بعد نہ ان کی آنکھیں ملیں گی نہ بال ملیں گے نہ کال نہ گال ملیں گے تمام قبر میں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے صرف مٹی رہ جائے گی اگر مٹی سے پوچھو کہ اے حسینوں کی مٹی تیرا کون سا حصہ گال تھا کون سا حصہ بال تھا کون سا حصہ رسیلی آنکھ تھا تو کوئی جواب نہیں آئے گا وہ مٹی بدبان حال کہے گی کہ میں تو صرف مٹی ہوں آپ میرے نقش و نگار سے تم دھوکے میں آ گئے میرا شعر ہے حضرت والا اللہ علیہ کا شعر ہے جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں پیری مانے بڑھاپا جنازہ حسن کا جب دفن ہو یعنی ایک دفن تو مرنے کے بعد ہوتا ہے لیکن ایک دفن مرنے سے پہلے ہو جاتا ہے بڑھاپا جب آتا ہے تو حسن دفن ہو جاتا ہے جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں کہوں کیا آپ اس کی داستان عہد جوانی کی کل من علیہ فان دنیا کی ہر چیز فانی ہے ختم ہونے والی ہے اور باقی رہے گا اللہ کا نام تفسیر روح المانی میں جلال کا ترجمہ لکھا ہے صاحب المطلق یعنی اللہ تعالیٰ سارے عالم سے مستغنی ہے سارا عالم اگر کاتے ہو جائے تو ان کی عظمت کو ذرا نقصان نہیں ہوگا اور سارا عالم اگر ولی اللہ ہو جائے اور سجدے میں سر رکھ کر سبحان اور ان کی عظمت میں ایک آشاریہ اضافہ نہیں ہوگا وہ سارے عالم سے بالکل مستغنی ہے اور ولی اکرام کی کیا معنی ہے صاحب الفیض عام یعنی باوجود اس کے کہ وہ مطلق مستغنی ہے مگر اس کا فیض سب پر عام ہے مومن پر بھی کافر پر بھی کافروں کو بھی روٹی دے رہا ہے ذل جلال کے بعد بل اکرام کیوں فرمایا تاکہ کسی کو شبہ ہوتا کہ جب وہ صاحب مطلق ہے یعنی سارے عالم سے بے پرواہ ہے تو سارے عالم کی ضروریات سے بھی غافل ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں مستغنی آدمی کسی کا خیال نہیں رکھتا کوئی پریشان ہے تو ہوا کرے اس لیے آگے فرما دیا بل اکرام کو مستغنی ہونے کے باوجود سارے مخلوق پر ساری مخلوق پر اس کا فیض عام ہے یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی روٹی دے رہا ہے وہی ایسا محبوب ہے جو باقی رہنے والا ہے اس لیے حقیقی محبوب وہی ہے اس لیے اسی سے دل لگاؤ باقی سب چیزیں پانی ہیں شم تو کمر پر گرہن لگنے والا ہے سورج پر بھی گرہن لگتا ہے چاند پر بھی گرہن لگتا ہے ایک شخص بارہ بجے دوپہر کے سورج پر عاشق ہو گیا لیکن جب مغرب کے وقت سورج غائب ہو گیا تو کیا سورج اور چاند سے دل لگاتے ہو ارے اس پر مرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیشہ تمہیں سنبھالنے والا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے بیوی چاہے کتنی ہی حسین ہو لیکن بڑھیا ہو گئی اور مر گئی تو اب کہاں جاؤ گے اس سے دل بہلاؤ گے تمہیں کون سنبھالے گا میرا شعر ہے حسینوں کا جو کیا امیر بدلا کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے زحل مشتری اور مولک میں ریخ لے کر زحل مشتری مشتری اور میں سیاروں کے نام ہے اس سے مراد حضرت یہ حسین حسین نام ہے حسین ہے حسینوں کا جوڑا دیا میر بدلا کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر یا عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے زحل مشتری اور مریخ دیکھ لے کر ارے اللہ ہی سنبھالتا ہے اسی لیے اسی پر مرو اور اسی پر جیو باقی حق سب کا ادا کرو بیوی ہے تو بیوی کا حق ادا کرو لیکن دل کا سہارا نہ بتاؤ دل میں اللہ کی محبت غالب رہے اور کیسے غالب رہے گی یار غالب جو کتاب غالب شبی یار مغلوبہ مشو ہے ببی کسی ایسے شخص سے دوستی کرو جو اپنے نس پر غالب آ چکا ہو تو تم بھی غالب ہو جاؤ گے اور جو مغلوب ہیں جن پر دنیاوی محبت غالب ہے ایسے مغلوب لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو ورنہ تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ نے کا محبت کاملہ سب کام لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ